یہ بتاد گرامی کہتے ہیں بیٹا اور آگے پڑھو آپ نے فرمایا بس اتنا میں نے یاد کر لیا تھا آپ کہتے ہیں عبد القادر تم پڑھاتے ہو کہ پڑھنے آتے ہو اب بڑے پیر اسی دن سے مدرسہ میں جانے لگے مدرسہ میں جب آپ جاتے تھے تو غیر سے آواز آتی تھی اے بچوں عبد القادر کو راستہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے تو بڑے پیر فرماتے میں چونک جاتا تھا اور دیکھنے لگتا تھا کہ آواز کون دے رہا ہے آواز تو میں سنتا تھا لیکن آواز دیکھنے دے دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا بچے راستہ خالی کر دیا کرتے تھے اور جب پڑھنے لگتے تھے تو استاد کہتے تھے عبد القادر تم پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو ایک روز استاد نے کہا اچھا عبد القادر صحیح صحیح بتاؤ تم انسان ہو کہ جنات ہو کہ کوئی فرشتہ ہو تو بڑے پیر فرماتے ہیں میں مسکرا پڑا میرے لب پر مسکراہٹ آ گئی میں نے اپنے استاد سے کہا الحمد میں انسان ہوں میں اپنے باپ کے پشت سے اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہوں سرکار بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پڑھنے کا حال یہ تھا کہ مکتب میں میں جاتا تو بچے جگہ دے دیا کرتے تھے بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ رہے ہیں ایک روز مدرسے سے آئے ماں بیٹھی ہوئی ہیں ماں کی گود میں مچل کر کے بیٹھ گئے اور ماں کے رخدار کا بوسا لینے لگے آپ اندازہ لگائیں آپ کا چھوٹا بچہ ہو وہ زمین پر چل رہا ہو بڑی صاف ستھری آواز بول رہا ہو جب وہ آپ سے پیار کرنے لگتا ہے تو باپ کی گود میں بیٹھے گا تو کبھی اپنا ہاتھ باپ کے چہرے پر لگ جائے گا کبھی باپ کی داڑھی پر لگائے گا کبھی باپ کے کندھے پر لے جائے گا ایسے سرکار گو سے آزم اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے ہیں ولایت کا ہاتھ رخسار پر ماں کے جاتا ہے امی کبھی ماں کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں امی سرکار گو سے کی ماں نے کہا عبد القادر بتاؤ کہنا کیا تم چاہتے ہو تب تک بڑے پیر فرماتے ہیں ماں میرا احسان ہے آپ کے اوپر اتنا سننا تھا ایک چھوٹے بچے کی زبان سے ماں یہ جملہ سن لے تو ماں چونک پڑے گی میرا بچہ کہہ رہا ہے میرے اوپر اوپر احسان ہے سرکار گو سے کی ماں چونک پڑی عبد القادر تمہارا احسان ہاں معاف میرا احسان ہے آپ کے اوپر ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا میرے لال بتاؤ تو کون سا احسان ہے میرے لگتے جگر کون سا احسان تو نے کیا ہے عبد القادر ابھی تو تم مکتب میں جا رہا ہے ابھی تو تم پڑھ رہے ہو یہ اور بات ہے تمہارے پیدائش کی برکتیں بہت ظاہر ہیں لیکن میرے ساتھ تمہارا کیا احسان ہے آپ فرماتے ہیں ماں یاد کرو ایک مرتبہ جب آپ اپنے گھر میں تھی اور ایک ڈاکو بھکھاری کی شکل میں آیا تھا بھیک مانگنے دروازے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ نے پردے کے آڑ سے اس کو بھیک دینا چاہا تو وہ گھر میں گھس آیا تھا اور آپ کے سونے کے کنگن کو چھیننا چاہتا تھا آپ بھاگ کر کے مکان کے ایک پناہ گوشا میں پناہ لے لی تھی اور آپ چیخ پڑی تھی اللہ حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما اے میری ماں اس وقت ایک شیر مکان کے اندر ظاہر ہوا تھا جس نے ڈاکو کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا ماں وہ شیر میں تھا جو میں نے ڈاکو آنکھوں کو پھاڑ کر کے رکھا تھا اللہ اکبر نارے تقدیر نہ رسالت مسل کے اعلی حضرت علامہ غلام محدود صاحب کی بلا سبحانی سبحان اللہ سبحان پیشانی کو چوم لیا اور دعائیں نکل گئی سجدے شکر کے لیے ماں کی پیشانی زمین پر چلی جاتی ہے آپ کہتے ہیں اے ماں آپ نے اس واقعے کو کسی کو نہیں بتایا تھا صحیح ہے نا ماں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں شکرانے خدا بندی سے اے میرے پروردگار عبد القادر تیرا بڑا مقبول بندہ ہے یہی سرکار گو سے آزم پھر ایک روز پڑھ کر کے مدرسے سے آ گئے پھر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے مچلنے لگے آپ پھر کہتے ہیں امی جب تین چار بار آپ نے کہا تو پھر آپ کہتی ہیں عبد القادر کوئی اور بات تو نہیں ہے عرض کرتے ہیں امی جان میرا ایک احسان اور ہے آپ کے اوپر اتنا کہنا تھا آپ کی ماں پھر چونک پڑی عبد القادر کون سا احسان ہے عرض کرتے ہیں امی بتاؤں ایک مرتبہ آپ انگور کے باغ میں گئی تھی انگور کے گچھے لگے ہوئے تھے ایک انگور کا خوشا پکا ہوا تھا آپ کی طبیعت نے چاہا کہ توڑ لوں اور کھا لوں ماں آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا جیسے اس گچھے کو توڑنے کے لیے تب تک ماں آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا تھا بتاؤ صحیح ہے ماں نے کہا بیٹا صحیح ہے ماں کیوں آپ نے ہاتھ کو کھینچا تھا تین بار کھینچا تھا ہاں بیٹا میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا تھا ماں کیوں کھینچا تھا آپ فرماتی ہیں عبد القادر جب میں ہاتھ لے کر جا کر توڑنا چاہتی تھے تو مجھ کو گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی اور مجھے تکلیف کا احساس ہوتا تھا مگر میں فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتی تھی آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں ماں سنو اس وقت میں نے آپ پر احسان کیا جس انگور کا خوشہ آپ توڑ کر کھانا چاہتی تھی اس پر بچھو بہت بڑا بیٹھا ہوا تھا آپ کا ہاتھ لگتا کہ انگلی میں وہ ڈنک مار دیتا میں اس تکلیف سے میں نے آپ کی حفاظت کی ہے اور آپ کے نفس کو میں نے روکا ہے میں یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر کوئی کہہ سکتا ہے کہ سبحانی صاحب کرامت کے طور پر تو آپ نے اس واقعے کو بیان کر دیا لیکن کوئی ضروری ہے ان کی ماں اگر غوث کا اتنے بڑے کرامتی تھے تو ان کی ماں ہاتھ لگاتی بچھو زمین پر گر جاتا ڈنک نہ مارتا انگور کا خوشا توڑ لیتی کھا لیتی سارا کام ہو جاتا یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے اس لیے اب تو تحقیق کی دنیا چل رہی ہے بات بات پر تحقیق کریں گے تحقیق کرنے والے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ذرا دیکھو ایک سے بات ایک سے ادھر پہنچیں گے ایک سے ادھر لگاویں گے تحقیق کی دنیا چل رہی ہے سنو علماء محققین اور محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے سرکار غوث پاک کی کرامت ایسی بھی ظاہر ہو سکتی تھی لیکن میرے غوث پاک کو صرف بچو کے ڈنک سے ماں کو بچانا نہیں تھا ماں کے نفس نے انگور کھانا چاہا تھا نفس پر بھی کنٹرول کرنا تھا اس لیے سرکار سرکاروں سے آدم کی اس طرح سے کرامت ظاہر ہوئی ہے اس لیے کہ نفس کو خواہشات سے کنٹرول کر لینا یہ بہت بھاری کارنامہ ہے اور ولیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے کے درجوں میں سے نفس پر کنٹرول کرنا یہ درجہ قرار دیا گیا ہے کہ حلال چیزوں سے بھی کبھی نفس کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے تاکہ نفس عادی نہ بنے خواہش کرنے کا اس کی عادت نہ پڑنے پائے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن دم میں نیا نا اور کہاں تو نے دیکھے چندرانے والے چدرانے والے کہاں تو نے دیکھے چدرانے والے چدرانے والے اللہ اللہ سرکار غور سے نفس پر بھی کنٹرول کر رہے ہیں بزرگوں نے اپنے نفس کا کنٹرول کیا ہے حضرت بستانی کے نفس نے چاہا کہ ٹھنڈا پانی پی لے تو سات برس تک وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیے بزرگان دین کی کارنامے معلوم ہوتے ہیں اگر کسی کی طبیعت نے چاہا کہ اچھا لباس پہن لے تو پیوند لگا ہوا لباس پہنتے ہیں نفس نہ آدی بننا چاہے کسی کے نفس نے چاہا یہ چیز کھا لو تو اس چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں نہ نفس آدی نہ بننے پائے نفس کو اس طرح سے مارا جاتا ہے یہ مسلمانوں بزرگوں کے کارنامے اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرو تاکہ نفس جب ان چیزوں سے پابند ہو جائے گا تو گناہ کی طرف نفس نہیں جائے گا شراب پینے کی طرف طبیعت نہیں جائے گی جھوٹ بولنے کی طرف زبان کا معاملہ نہیں ہوگا دوسروں کے حق کو مارنے کا میلان آپ کی طبیعت میں نہیں ہوگا ذرا نفس کی صفائی دیکھ لو جب نفس صاف ہو جاتا ہے تو اسی کے تعلق سے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عرفا نفس ہو فقد عرفا رب ہو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا نبی کونین کے اس فرمان پر ذرا غور فرمائیے سرکار غوث اعظم پیرے پیرے میرا میرا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں پڑھائی کی مدت پوری ہو جاتی ہے اپنے باپ کی خدمت میں رما کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں باپ کا جیسے سرکار غوث پاک کی عمر شریف دس برس کی ہوئی باپ کا وصال ہو جاتا ہے حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ انتقال فرما گئے اب آپ کی ماں ہیں بڑے پیر دستگیر اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور گھر کا کام و کاج دیکھ رہے ہیں باغ کو دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے اے لوگوں جن کی مائیں زندہ ہیں اپنے ماؤں کی خدمت کیا کرو بڑے کی پیر کی سیرت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماں کی خدمت کیسی کرنی چاہیے ماں کی خدمت کی بنیاد پراقا فرماتے ہیں تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے ماں کی خدمت اس انداز سے کرو قرآن بیان دیتا ہے لا ولا تنہر ماں باپ کو اس تک نہ کہا کرو نہ کرو ذرا قرآن اپنے ماں کی خدمت کر رہے ہیں عمر پاک کا حصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جب آپ اٹھارہ قریب پہنچے تو ایک روز سرکار غوث پاک اپنی کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ کا بیل تھا جیسے آپ نے اس کو ہاں کا اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک گائے جا رہی تھی سرکار بڑے پیر نے اس کے دم کو پکڑ لیا تب تک وہ گھوم پڑی اور جیسے انسان بولتا ہے ایسے گائے بولنے لگی آ اے عبد القادر تم کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے عبد القادر تمہاری پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے تب تک اس پاک فرماتے ہیں میں بھاگا دوڑا چلا آیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا میں گھبرا گیا کہ یہ جانور آدمی کی طرح بول کر کے مجھ کو اس طرح سے کہہ رہا ہے سرکار غوث آزم کی ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے آپ ساری باتوں کو بیان کر جاتے ہیں ذرا غور فرمائیے پیارے سرکار بڑے تیر دستگیر کم مرتبہ اور ملاحظہ وقار کو دیکھیے سرکار کر سے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے ساری بات کو بتا دیتے ہیں جانور نے کہہ دیا تھا عبد القادر تم کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے اسی لیے جب ہم سرکار غوث سے اعظم کے بچپن کو مطالعہ کرتے ہیں کتابوں میں تو پتا چلتا ہے کہ کبھی وہ کھیل کود کے قریب نہیں گئے جب بچے ان کو بلایا کرتے تھے عبد القادر آؤ کھیلا جائے عبد القادر آؤ کھیلا جائے تو سرکار غوث پاک نہیں جاتے تھے بہت اصرار جب ساتھیوں کا ہوتا تھا تو عبد القادر جاتے تھے اور حلقہ بچوں کا ہلکا بنتا تھا سرکار پاک فرماتے تھے سنو میں دوڑوں گا تم سب میرے پیچھے دوڑو مگر دوڑنے کا ایک انداز ہوگا میں کہوں گا لا الہ تم سب بولنا الا اللہ میں کہوں گا لا الہ تم سب بولنا الا اللہ اس طرح سے گرد گرد کیا نام ہلکا بنا کر کے گھومتے تھے اور سارے بچے الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے تو گاؤں والے کہتے تھے لگتا ہے عبد القادری کھیل رہے ہیں یہ اللہ کی آواز وہیں سے آ رہی ہے ذرا بچپن کا ماحول ملاحظہ فرمائیے اور کھیلنے کا انداز دیکھیے شرعی خلاف سے جو کھیل ہو اس کے قریب کبھی بھی آپ نہیں جاتے تھے سرکار غوث اعظم نے اپنی ماں سے اس واقعے کو بیان کیا ماں سچ بے شکر ادا کرتی ہیں پھر بڑے پیر عرض کرتے ہیں امی آپ نے فرمایا ہاں <coughs> میں اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاؤں آپ جانے لگے جب کھیت میں کام کرنے کے لیے تو نو ذیل ہجا کی تاریخ تھی جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے اور نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں مغرب کی طرف کیا نام شمال کی طرف ہے تو آپ کو خانے کعبہ دکھائی دیتا ہے آپ کو میدان عرفات دکھائی دیتا ہے حاجیوں کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے بڑے پیر واپس آ جاتے ہیں ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلو بڑے پیر پیدا ہوئے پیدائشی ولی ہیں بڑے پیر مکتب میں جاتے ہیں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے بڑے پیر وسط کے سامنے بیٹھے ہیں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے بڑے پیر اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہیں سے میدان عرفات کو دیکھ رہے ہیں وہیں سے خانے کعبہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں اب بڑے پیر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا مجھے اجازت دیجیے یہی پر وہ لوگ ذرا ذہن لیں جو آج بغیر علم دین کے ولایت کا دم بھرتے ہیں ان کو ولایت نہیں ولایت کی ہوا بھی نہیں لگتی ہے ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بیر کی ولایت کا اتنا شہرا ہے مگر پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ماں سے اجازت لے رہے ہیں کعبہ کو دیکھ لیا مگر علم سے محروم نہیں ہوئے کعبہ کو دیکھ لیا مگر بغیر علم کے حاصل کیے ہوئے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوئے میدان عرفات کو دیکھ لیا بڑے پیر نے ماں سے اجازت لے رہے ہیں ماں نے کہا بیٹا تم علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے بیٹا میں اجازت دیتی ہوں کہاں جاؤ گے اس وقت پوری دنیا میں علم دین کے دو مرکز بہت مشہور تھے ایک تو بغداد تھا اور دوسرے نیشا پور تھا سرکار غوث اعظم نے بغداد بغداد کو منتخب فرمایا میں بغداد جاؤں گا علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کس کے ساتھ جاؤ گے عبد القادر میں ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے بغداد کی طرف میں اسی تجارتی قافلہ کے ساتھ چلا جاؤں ماں نے اپنے بڑھاپے کو نہیں سوچا ماں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا عبد القادر جاؤ تم سرکار غوث اعظم کو اجازت مل جاتی ہے آپ قافلہ والوں کے رخصتی کا وقت معلوم کرتے ہیں اور آئے تیاری کر لیتے ہیں تیاری کرنے کے بعد جمع کے سامنے جاتے ہیں ماں نے کہا عبد القادر بیٹھ جاؤ ماں نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور چالیس اشرفیاں نکال کر کے ماں نے آپ کو دیا بیٹا عبد القادر مجھے اسی اشرفیاں تمہارے باپ کے ترکے سے ملی تھی یہ چالیس تمہارے لیے ہیں اور یہ چالیس تمہارے چھوٹے بھائی احمد کے لیے ہیں سرکار غوث سے کی ماں کا انصاف ملاحظہ فرماؤ آج بھی چاہیے او والدین کو کہ اپنے اولادوں کے کے ساتھ انصاف انصاف کیا کرائیں ان پاس جائیداد ہو تو سے کام لیا کرائیں آج اخباروں میں پڑھا جاتا ہے کہ پلا بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا پلا بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا اس لیے مار دیا کہ اس کے پاس پانچ دکانیں تھیں اس نے پانچوں دکانوں کو ایک دوسرے بیٹے کے نام لکھ دیا باپ نے اپنی ساری جائیداد کو اپنے نے بڑے بڑے لڑکے کے نام لکھ دیا اس پر بنیاد پر دوسری اولادیں قتل و خوریزی پر تیار ہو جاتی ہیں ذرا انصاف لو سرکار غوث آدم کی ماں سے ماں نے اسی دن اثرسیاں ملی ہوئی ہیں شوہر کے ترکا سے چالیس سرکار غوث آدم کو دیتی ہیں اور چالیس اپنے دونوں دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیتی ہیں آپ نے فرمایا عبد القادر اپنی صدری اتارو صدری اتاری جاتی ہے اسی ایبا میں آپ کی یہ چالیس اشرفیاں ماں نے رکھ کر کے پیوند لگا دیا عبد القادر پہن لو سرکار غوث آدم نے پہن لیا سامان لیا مختصر اور تجارتی قافلہ کے ساتھ ماں کے قدم کا بوسا لیا سلام کیا اب جا رہے ہیں ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے بچے کو چند قدم رخصت کرنے کے لیے چلتی ہیں تب تک فرمایا عبد القادر آپ گھوم پڑے فرمایا بیٹا قریب آ جاؤ جب ماں کے قریب گئے تو آپ نے پیشانی کا بوسا لیا اور فی امان اللہ کہتے ہوئے کہا اے عبد القادر ایک چیز کے لیے تم مجھ سے وعدہ کرو ماں کون سی چیز ہے آپ نے پڑھا مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی جھوٹ نہ بولنا ماں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے ماں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی بیٹا عبد القادر تم نماز نہ چھوڑنا بیٹا عبد القادر تم جھگڑا نہ کرنا بیٹا عبد القادر تم کسی برائی کے قریب نہ جانا بہت ساری وسیعتوں کے جملے تھے جو کہہ سکتی تھی لیکن نہیں ماں نے سلام لینے کے بعد صرف ایک وسیعت کی ہے بیٹا عبد القادر میں تمہیں وسیعت کر رہی ہوں وعدہ کرو مجھ سے جھوٹ نہ بولنا آپ ہاں عرض کرتے ہیں ماں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا ذرا غور فرمائیے سرکار غور سے آدم کے وعدہ پر اور ماں کے وعدہ پر آنے والے حالات کو ماں جائزہ لے رہی ہیں کہ راستے میں ایک ایسا واقعہ ضرور پیش آنے والا ہے نگاہ کے سامنے سے حجاب ہٹا دیا گیا تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں دیکھ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے ماں نے آگاہ فرما دیا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا ذرا آپ ملاحظہ فرما یہ کہ آپ بھی اپنے بچے سے کبھی کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولنا کہ آپ بھی اپنی اولادوں کو یہ وسیعت کرتے ہیں بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو ہر موڑ پر ڈانٹا ڈپٹا کریں جھوٹ کے تعلق سے بیٹا زبان پر جھوٹ کبھی نہ لانا ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے ساری خرابیوں کی جڑ جھوٹ ہے ساری تباہیوں کی جڑ جھوٹ ہے سارے معاملات کی خرابی اور سارے فتنا فساد کا معاملہ جھوٹ سے ہے جھوٹ سے پرہیز کرو جھوٹ کبھی بھی زبان پر پر نہ لانا غوث آدم کی ماں بھی سرکار بڑے پیر کو یہی وسیعت کر رہی ہیں آپ نے اقرار کر لیا رخصت ہو گئے جب تک ماں کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے گھوم گھوم کر کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں نگاہوں سے چہرہ اوجھل ہوا قافلہ والوں کے ساتھ چل رہے ہیں تجارتی قافلہ بڑا خوش ہے کہ عبد القادر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں عبد القادر کی بڑی برکتیں مشہور ہیں یہ سادات گھرانے سے ہیں اشراف خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کی برکتیں ضرور ہمیں ملیں گی بہت خوش ہیں سب بڑے عزت کر رہے ہیں قافلہ والے بڑا لحاظ کر رہے ہیں غوث آدم کا قافلہ والے جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں پہلے سرکار غوث پاک کو اپنے سوچا سے کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں اس کے بعد پھر لوگ کھایا کرتے ہیں سب سے پہلے پانی آپ کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ استعمال کیا جاتا کرتے تھے اس لیے سوچتے تھے کہ اشراف خاندان سے ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے ان کا لحاظ کیا جائے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نسل مصطفیٰ کا احترام تو ہر حالت میں تمہیں کرنا ہے کیوں اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور یہ میرے آقا کا اسے آزم آپ کا حال تو یہ ہے کہ نبوی میں آلوی فصل بتولی گلشن نبوی میں میلوی فصل بطولی گلشن حسنی چاند حسینی ہے ہم اجالا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا مہکنا تیرا وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں پورا قافلہ روا دما چلا جا رہا ہے جب ہمدان کے جنگلوں میں گزرنے لگا قافلہ اور پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کا ایک گروہ آ کر کے پہنچ گیا اس واقعے کو تو بچہ بھی چھوٹا سا جانتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں سب کی زبان پر یہ واقعہ بالکل ایک دم جاری و ساری ہے واقعہ سنانا مقصد صحیح ہے بس میں اختصار کے طور پر کرتا چلو بڑے پیر دستگیر کے قافلے کو تجارتی ان ڈاکوں نے لوٹنا مارنا شروع کر دیا کوئی زخمی ہوا کوئی سامان چھوڑ کر کے الگ ہو گیا سارے سامانوں پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا بڑے پیر دستگیر اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں ایک ڈاکو آ کر کے پہنچا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں کیا لیے ہو کہا چالیس اثر کی وہ آگے بڑھ گیا کہ یہ بچہ ہے یہ کیا اثر کی لیے ہوئے گا اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے کپڑا پہنے کھڑا ہے ایک دوسرا ڈاکو آیا اس نے بھی اسی طرح سے سوال کیا یہ سب پوچھ پاس کر کے چلے گئے جب سارے لوگ آپس میں بیٹھے اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کوئی باقی تو نہیں بچا کہ جس کے پاس سے کوئی مال رہ گیا ہو ایک ڈاکو بول پڑا کہ ہمارے سردار ہم سب لوگوں نے تو سب کچھ لوٹ پوٹ لیا ہے لیکن سرداروں انہی تجارتی قافلہ والوں میں ایک بچہ ہے ایک لڑکا ہے وہ دیکھیے وہ خوبصورت لڑکا دکھائی دے رہا ہے جو ایبا پہنے ہوئے ہے اس سے ہم نے جب پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تو بچے نے جواب دیا میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں لیکن میں چلا آیا کہا جاؤ ذرا بلاؤ اس بچے کو تو جا کر کے ڈانکو پہنچا کہا چلو میرے سردار تمہیں بلا رہے ہیں بڑی مطانت کے ساتھ بڑے پیر تشریف لے آئے سردار نے کہا کیا نام ہے کہا عبد القادر میرا نام ہے کہا تمہارے پاس کیا ہے کہا میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں کہا کہا کہاں رکھے ہو میری ایبا میں ہیں اتارو اتار دیا سیون کو توڑ دیا چالیس اشرفیاں زمین پر گری سردار کا کھڑا ہو گیا بیٹا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ عبد القادر غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا ڈاکار کے سردار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دینا بیٹا تو اپنے اشرفیوں کو بچانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول سکتا تھا جھوٹ کیوں نہیں بولا عبد القادر جیلانی بڑے پیر نے فرمایا جب میں چلنے لگا تھا تو میری ماں نے وسیعت کی تھی کہ کبھی بھی جھوٹ نہ نہ بولنا میں اپنے ماں کی فرمانی نہیں کروں گا اس نے کہا اے میرے پروردگار افسوس ہے اپنی زندگی پر اس بچے کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ تو اتنا یاد ہے کہ دشمن کے میں بھی کے ماحول میں اپنے مال کی کی پرواہ نہیں نہیں جھوٹ بولا میرے مولا ہم کتنی خطا کر رہے ہیں ہم کتنا جرم کر رہے ہیں پروردگار اب ہم توبہ کرتے ہیں ہم کبھی بھی اب ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اور جھوٹ بولنے کو کون کہے عبد القادر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ ہم سے توبہ کراؤ بڑے پیر دستگیر نے ہاتھ بہا دیا ڈاکوں کے سردار کو توبہ کرایا سارے ڈاکو آ گئے میرے سردار جب تم توبہ کر رہے ہو تو ہم بھی ساتھ میں رہیں گے سبوں نے توبہ کر لی ایسی توبہ ان کی قبول ہوئی کہ اللہ والے بن جاتے ہیں بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں یہ ڈاکوؤں کی پہلی جماعت ہے جو میرے ہاتھ پر ڈکیتی سے اور گناہوں سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جایا کرتی ہے بزرگان دین اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے تجارتی مال پر یہ لکھ دو اپنے یہاں اگلی سے فضا میں اسی تجارتی مال پر یہ غوث آدم کا مال ہے تو چوری نہیں ہوگا مکان پر لکھ دو غوث پاک کا مال ہے چوری نہیں ہوگا دکان پر لکھ دو غوث پاک کی دکان ہے چوری نہیں ہوگی غوث آدم کا وہ فیضان جاری ہے بڑے پیر دستگیر کا وہ کرم جاری ہے بڑے پیر دستگیر کو اس طرح دیکھ کر کے سارے قافلہ والے قدم چوم رہے ہیں ہاتھ کا بوسا لے رہے ہیں پیشانی چوم رہے ہیں اے عبد القادر تمہاری بڑی برکتیں ہیں تمہاری برکت سے تمام ڈاکو تائب ہو گئے ہیں عبد القادر تمہاری برکت سے ہمارا مال بچ گیا ہے جو تجارتی لوگ زخمی ہو گئے تھے مرہم پٹی کر دی جاتی ہے تجارتی قافلہ چل پڑتا ہے بڑے پیر بھی چل پڑے آ کر کے بغداد کی سرزمین پر پہنچے تجارتی لوگ تو تجارت کی منڈی میں چلے گئے سرکار غوث اعظم مدرسے نظامیہ میں گئے اس وقت مدرسے نظامیہ قائم تھا بغداد کی سرزمین پر بہت بڑا عظیم الشان مدرسہ تھا بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے علماء دین اس میں مدرسی کا کام کر رہے تھے سرکار بڑے پیر گئے آپ نے داخلہ لے لیا اس وقت وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا جیسے آج دارالعلوم میں اور اداروں میں کھانے کا انتظام باقاعدہ طلبہ کے لیے ہوتا ہے کوئی انتظام نہیں تھا طالب علم داخلہ لے کر کے پڑھتا اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرتا آپ گئے اور جانے کے بعد حضرت حماد آپ کو مل گئے آپ ان سے کہتے ہیں میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں میرا نام عبد القادر ہے تو آپ سے پوچھا گیا خاندان کیا ہے تو آپ نے بتا دیا میرے باپ کا نام سید صالح ہے میرے نانا کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے حضرت عبداللہ سوم کے ناموں کو ان بزرگوں نے سنا تھا ان بزرگوں نے پہچان لیا یہ سادات گھرانے کا بچہ ہے بڑے ادب و احترام سے غوث کو بٹھایا گیا گیا داخلہ لیا اب آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں ہیں تو چند ہی دنوں میں میں سارے سارے مدرسے بچوں سے فوقیت حاصل کر لیتے بڑے پیر جب کتاب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جو مضمون وستاد کو پڑھانا ہے اگر سامنے کتاب رکھی ہے استاد ابھی درسگاہ میں نہیں آئے ہیں کتاب کو کھولا ہاشیا لکھتے چلے گئے استاد آتے کہتے یہ کس نے لکھا ہے بتا دیتے طلبہ کی عبد القادر نے لکھا ہے تو استاذ کہا کرتے تھے عبد القادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو آپ کہتے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں بڑی محنت ساک کا آپ نے اٹھائی ہے طالب علمی کے دور میں بہت محنت سے آپ پڑھتے رہے پڑھائی کے درمیان میں آپ کے پھان کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا میں نے جو کچھ دیا تھا وہ ختم ہو گیا بڑے تیر کہتے ہیں اتنی بھوک مجھے لگی اتنی بھوک لگی یہ بغداد کے کھنڈرات کی طرف میں نکل گیا یہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو میں اس کو اٹھا کر کے کھا لوں میں نے دیکھا کہ مجھ سے ستر فقیر پہلے وہاں کھانے پینے کی چیزیں تلاش رہے ہیں بڑے پیر کہتے ہیں میں واپس آ گیا اور سیدھے مسجد میں داخل ہوا مسجد میں داخل ہو کر کے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا نماز میں پڑھ رہا تھا تب تک ایک مسافر آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا اپنے توسا دان سے کچھ نکالا اور کھانے لگا بڑے پیر کہتے ہیں اب جب میں سلام پھیر کر کے بیٹھا میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے دل میں بات آئی کہ کہاں سے مجھے بھی بلا لیتا کھانے کے لیے <coughs> میں اس کے کھانے میں میں شامل ہو جاتا سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں جیسے یہ بات میرے دل میں آئی تب تک اس آدمی نے کہا آؤ بیٹا تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ میں آگے بڑھا اور کھانے میں شریک ہو گیا جب میں کھانے لگا تو اس مسافر نے کہا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا کیا بات ہے کہا اس لیے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں کہ میں <clears throat> قصبہ گیلان کے قریب سے آیا ہوں وہاں اشراف خاندان کے ایک لڑکے عبد القادر مدرسہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں جب میں چلنے لگا تھا تو ان کی ماں نے مجھ کو تھوڑا سا سونا دیا تھا میں تجارت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے اپنے درہم و دینار سے تجارت کا سارا سامان خرید لیا میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا مجھے کھانے کی دقت ہو گئی تو میں نے ان کے حصے کا تھوڑا سا سونا بیچ ڈالا اور اسی سے کھانا خریدا ہوں بقیہ سونا میرے پاس ہے بیٹا اگر تم بتا دو مدرسے نظامیہ میں عبد القادر کہاں رہ رہے ہیں تو ان کی ماں نے جو امانت دی تھی میں ان تک پہنچا دوں آپ نے کہا اچھا کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں کھانا جب کھا چکے تو آپ فرماتے ہیں وہ عبد القادر میں ہی ہوں اتنا سننا تھا مسافر نے پیشانی چوم لیا بیٹا واقعی اسراف خاندان کا بچہ شریف ہی ہوا کرتا ہے معاف کر دو میں نے بغیر اجازت کے میں بہت بھوکا تھا میں نے آپ کے سونے سے کھانا خرید لیا بڑے پیر فرماتے ہیں کوئی بات صحیح ہے سرکار غوث اعظم کے دل کا حال ذرا ملاحظہ فرماؤ اگر آپ کی طبیعت بھی کسی کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ کسی اور کا کھانا نہیں ہے بلکہ آپ ہی کے سونے سے خریدا ہوا کھانا ہے رب تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا سرکار بڑے پیر غوث اعظم پر سرکار غوث اعظم وہ سونا لے لیتے ہیں اب آپ کا ذرا کرم دیکھو اور غریبوں اور فقیروں کا نوازنا دیکھو اے مالداروں تمہارے دروازے پر کوئی بھکھاری پہنچے تو تم کس طرح سے پیش آتے ہو سرکار غوث پاک کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ مجھ سے پہلے بغداد کے کھنڈرات میں ستر فقیر ادھر ادھر تلاش رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تلاش رہے ہیں وہ سونا لے کر کے پہنچ گئے تھوڑا سا سونا تو ہوٹل پر آپ نے دے دیا کہ مجھے دو روٹی شام کو تم دے دیا کرنا یہ سونا اتنا لے لو اور بقیہ سونا لے جا کر کے فقیروں کو دے دیا یہ سب تم لے لو لے لو لے جاؤ کھاؤ آپ نے کوئی پرواہ نہیں سرکار غوث سے آزم کو جب کھانا کم پڑ گیا تو کبھی ایسا بھی وقت آیا ہے آپ فرماتے ہیں میں درختوں کے پتوں کو کھا لیتا تھا اور ان پتوں کو کھا کر کے میں بھوک کو بجھا لیتا پانی پی کر کے مگر علم حاصل کرنے میں کوتا ہی نہیں کرتا اے مسلمانوں علم حاصل کس طرح سے علم دین کیا جاتا ہے اور اے علم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹوں تم بھی ذہن لے لو علم حاصل کرنے کے دوران میں سہوبتوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا تکلیفیں ضرور اٹھانی پڑیں گی مگر جو بچہ محل سے شاخہ اٹھا کر کے اور علم حاصل کر لیتا ہے چاہے دینی علم ہو چاہے اثری علم ہو وہ ضرور کامیاب ہو جایا کرتا ہے علم سے کامیابی ہے بڑے پیر کی مقدس زندگی سے یہ پتا چل رہا ہے اور جو لوگ بغیر علم دین کے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی غوث اعظم کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ بڑے پیر نے عرفات کے میدان کو دیکھا ہے بچپن میں ولایت کے لیے ان کی آواز آ رہی ہے مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی صعوبتوں کو اٹھا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں بجائے شکرانہ ادا کرنے کے آپ کی زبان پر شکوا کا لفظ نہیں آتا ہے بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز وہیں سے لایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے آٹھ سال تک آپ نے بغداد شریف میں پڑھا اٹھارہ اور آٹھ ملائیے تو کتنا بنا جلدی بتاؤ ارے یار جلدی بتاؤ یہی توجہ آپ کی ہے کتنا بنا چھبیس یا پچیس برس کی عمر شریف سرکار گاؤں سے آزم کی ہو جاتی ہے بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فارغ ہوتے ہیں پڑھ کر کے دستار دی گئی تب تک آپ پر ایک تاری ہوئی آپ نکل گئے بغداد سے اور بارہ برس تک بغداد کے جنگلوں میں پہاڑیوں میں سرکار غوث سے اعظم مجاہدہ فرماتے رہے جب نماز کا وقت آتا تو ہوش آ جاتا نماز ادا کر لیتے پھر دوڑتے رہتے تھے اس طرح سے مجاہدہ فرمایا سرکار غوث سے اعظم نے قسم کھا لیا کہ جب تک میرا رب نہیں مجھے کھلائے پلائے گا میں کھاؤں گا نہیں ایک روز بھوک کی شدت سے سرکار غوث سے اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر لیٹ گئے حضرت خضر علیہ السلام آئے دودھ کا پیالہ لاتے ہیں عبد القادری یہ لے لو پی لو آپ نے فرمایا جب تک میرا رب نہیں پلائے گا جب تک نہیں پیوں گا آپ فرماتے ہیں اے عبد القادر میں خزر ہوں رب نے تمہیں یاتا فرمایا ہے میرے ذریعہ سے لو پی لو اس دودھ کو آپ پیتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرح سے سارا فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں قسم دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تمہیں اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا چاہنے والا تیرا اللہ اللہ آپ ذرا دیکھیے سرکار گاؤں سے آزم پھر اٹھتے ہیں اور بغداد شریف میں داخل ہوتے ہیں جیسے بغداد میں داخل ہوئے تب تک آپ کے حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ پڑ گئی آگے بڑھے اور دوڑ کر کے سیدھے سے لگا لیتے ہیں اے بیٹا عبد القادر تم کہاں تھے تمہارا ہی انتظار تھا تمہارا ہی انتظار تھا اپنے گھر لے گئے کھلایا کھلایا اور اپنی ایبا اتار کر کے دے دی اپنا امامہ باندھ دیا سارے تبرکات جو آپ کے تھے سب سونپ دیا لو عبد القادر اس امانت کے اب ذمہ دار تم ہو سرکار غوث اعظم کو تو سب کچھ حاصل ہی ہو گیا تھا بظاہر ایک نسبت کی ضرورت تھی وہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت حاصل ہو گئی حضرت ابو سعید مخزومی نے آپ کو مدرسے میں وستاز مقرر کروا دیا آپ وستاز ہوئے جب آپ وستاز ہوئے اور آپ کے پاس مسئلہ آتا تھا فتوا آپ لکھتے تھے چند ہی دن کے بعد سارے مفتیوں میں مفتی اعظم بن گئے مفتی اعظم بغداد آپ آپ کو کہا جانے لگا اور جب آپ لکھنے لگے تو چند ہی دن کے بعد مفتی اعظم عراق آپ پکارے جانے لگے اب کسی کو کچھ مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتا مفتی اعظم عراق کے پاس چلے جاؤ بڑے پیر کے کے پاس آ آ کر مسئلہ پوچھا کرتی تھی سرکار گو سے آزم کا وہ علم پاک ہے جب سرکار گو سے آزم علم حاصل کر کے علم دین اور فتوا لکھنا شروع کرتے ہیں تو جانتے ہو بغداد کی آبادی اس وقت کی تھی بغداد کی آبادی اس وقت ساڑھے انیس لاکھ کی تھی اور ساڑھے انیس لاکھ میں پچاس ہزار سے زائد اکادر یعنی بڑے بڑے علما پائے جاتے تھے یہ بغداد کی تاریخ رہی ہے یہ بغداد اس بغداد کو تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس بغداد کو برباد نہیں کیا جا سکتا ہے بغداد کو بہت پہلے بھی تباہ و برباد کیا گیا تھا بغداد کی تاریخ تمہارے سامنے رکھتا ہوا چلو یہی وہ بغداد ہے جب ہلاکو خاں کی فوج آئی تھی اور ہلاکو خاں کی فوج نے کہا تھا ہم بغداد کو تباہ و برباد کر دیں گے ہلاکو خاں کی فوج کا دستا مسلط ہو جاتا ہے ہلاکو خان نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک میں بغداد میں خون کی لہر جاری نہیں کر دوں گا مسلمانوں کے اور ان کی کھوپڑی کا مینار نہیں بنا دوں گا تب تک قتل و غارت لشکری نہیں بند کروں گا تیس ہزار فوج لے کر کے جابازوں کو وہ بغداد شہر پر حملہ آور ہو جاتا ہے اتنی خوخار جنگ ہوتی ہے واقعی اس کا خون گھوڑا خون میں تیرنے لگا تھا ہلاکو خان نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی مینار تعمیر کروا کر کے بنا کر کے اور اس مینار پر چڑھ کر کے کھوپڑیوں کے اوپر ایک کھوپڑی میں شراب رکھ کر کے پیا تھا عراق کی بغداد کی تاریخ یہ بھی رہی ہے اس وقت تو بغداد تباہ ہی نہیں ہوا اب بغداد کو کیا تباہ کرو گے ہم مسلم ملکوں ملکوں کو تباہ کیا کرو گے نہ مسلمان بیٹا ہے نہ مسلم ملک مٹا ہے نہ مسلم مشن مٹا ہے نہ مسلم طریقہ بیٹا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یہ سرکار غوث اعظم کا شہر بغداد معلّہ ہے ہلاکو خان نے اس طرح سے کیا تھا لیکن وہی بغداد ہے ذرا دیکھو جب بغداد کا ہو برباد تباہ و برباد ہو گیا بغداد کے لابریری کی کتابیں نکال کر کے جب دریائے تجلا میں پھینکی گئی ہیں تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا اتنی دینی کتابیں تھیں اتنے علماء شہید کیے گئے اتنے لوگ شہید کر دیے گئے تھے وہی بغداد ہے جس بغداد پر نہ جانے کتنی الغاریں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس بغداد پر غوث اعظم کا سایہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا سایہ ہے اولیاء کرام کا سایہ ہے ہماری مادی طاقت ساتھ نہ دے لیکن روحانی طاقتوں کا ضرور ہمیں سہارا ہے اور مذہب اسلام کے ماننے والے جس جس بھی موڑ پر کامیاب ہوئے ہیں وہ روحانی طاقتوں کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہیں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کیے یہی وہ بغداد شریف کی سرزمین تو ہے جب تباہ و برباد کر دیا بغداد کو تو ہلاکو خان کا پوتا الگو خان جب صدر بنا اور ہلاکو ہلاک ہو گیا یہ فوج کا سپہ سالار بنا تاریخ کا یہ جھروکا بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تو الگو خان نبے ہزار کی فوج لے کر کے چلا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میرے دادا نے بغداد سلطنت اسلامیہ کو تباہ و برباد کیا تھا اور میں جا رہا ہوں مکہ اور مدینہ کو تباہ و برباد کر دوں گا اسلام کے مرکز کو اس طرح سے خیال لے کر کے ہلاکو خاں کا پوتا الگو خاں چلنے لگا اور ایک میدان میں پڑاؤ ڈال دیا نبے ہزار کی فوج ٹھہری ہوئی ہے الگو خاں ایک کتا رکھے ہوئے تھا جب صبح کا سفیدہ پھیلا تو الگو خاں اپنے کتے کو اٹھ کر کے روٹی کھلانے لگا تب تک اسی میدان میں جہاں فوج الگو خاں کی ٹھہری ہوئی تھی کسی طرف سے اذان کی آواز آئی چونک پڑا یہ اپنے حفاظتی دستہ کے ایک <clears throat> فوجی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ آواز آ رہی ہے اس نے کہا سے سالار یہ تو مسلمانوں کے اذان کی آواز ہے مسلمان باقی بچ گئے ہیں اس میدان میں کہاں سے مسلمان آ گئے ہیں کل کوئی فوج تو نہیں آ رہی ہے جو چھپی ڈھکی ہو کہ نہیں فوج تو کچھ نہیں ہے اچھا رک جائیے تھوڑی دیر کے بعد میں بتاتا ہوں چنان کی وہ فوجی سپاہی بھاگتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آیا کہا اے سپہ سالار پندرہ مسلمان ہیں ان میں ایک شیخ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں کہا اس شیخ کو بلا لاؤ گیا یہ فوجی اور جب نماز سے یہ لوگ پاری ہو گئے فجر کی نماز سے تو اس نے کہا چلو ہمارا تمہارا سپہ سالار تمہیں بلاتا ہے کون ہے تمہارا سپہ سالار وہ حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ تھے جو سرکار غوث پاک کی اولادوں میں سے تھے سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون ہے تمہارا سپہ سالار کہا ہمارے سپہ سالار کو نہیں جانتے ہو دیکھو یہ سب خیمے لگے ہوئے ہیں یہ الگو خان کی فوج کے خیمے ہیں کون الگو خان ہلاکو کا پوتا ہاں کہا وہ بلا رہا ہے کہا ہاں کہا چلیے چلتا ہوں آئے پندرہ مسلمان ہیں ان میں ایک حضرت سید شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہیں الگو خان نے دیکھا تو غضب اور غصہ سے بھری ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تم کون ہو کہا میں مسلمان ہوں کہا یہاں کیا کر رہے تھے رب کی عبادت کر رہا تھا اس زمین پر تم اللہ کو مان رہے ہو یہ زمین اللہ کی ہے تب کس کو مانا ہے کیا اللہ ہے کہا ہاں کہا اللہ کس کو کہتے ہیں کہا سب کو جس نے پیدا کیا ہے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے کہا ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے کہا ہاں تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تو جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سلطان کے ہاتھ سے رزیل جانور کتے کو روٹی کھلا رہا ہے یہ ہے کوئی طاقت جس نے تیرے دل میں اس بات کو ڈال دیا ہے تب تک اس نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا نگاہ سرک الدین دیکھ رہی ہے اور اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھ رہی ہے تقدیر بدل رہی ہے تقدیر کا نقشہ بدل رہا ہے اس نے دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو وہی الگو خاں اسلام میں داخلہ لے رہا ہے اور اسلام میں داخلہ لیتے ہوئے جب الگو خاں کو دیکھا الگو خاں کی فوج نے تو نبے ہزار فوجیوں نے کلمہ پڑھ لیا سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے یوں رشے تاتار کے افسانے سے اور میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے یہ رب کا انتظام رہا ہے کہ جب رب کی نشانیوں کے مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں تو انہی مٹانے والوں کو کلمہ پڑھانے پڑا ہے یہی نبے ہزار کی فوج جو مکہ مدینہ کے ڈھانے کے لیے جا رہی تھی یہی فوج افغان کعبہ کی زیادہ زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے یہی فوج خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہی ہے پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے یہ اسلام کی حقانیت ہے یہ اسلام کی روحانیت ہے یہ اسلام کی فتح مادیت پر ہے ہے وہی بغداد بغداد جس میں حضرت غور سے آزم پیرے پیرا میرے میرا آرام فرما ہے سرکار غوث سے آزم مفتی اعظم عراق کے نام سے پکارے جا رہے ہیں سرکار غوث سے اعظم نے اب اپنا ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھا آج بھی مزار غوث کے پاس مدرسے قادریہ کے نام سے وہ مدرسہ منسوب ہے وہ پایا جا رہا ہے کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن اس مدرسے کی نسبت بھی پائی جا رہی ہے مدرسے قادریہ میں آپ آ گئے طلبہ کا داخلہ ہوتا ہے کورس شروع ہو جاتا ہے سارے پتاوے سرکار غوث سے آزم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں آپ فتو کا جواب لکھتے چلے جا رہے ہیں کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو عطا بھی کر رہے ہیں اب آپ کو لوگ بہت بڑا دینے والا کہنے لگے اس کے بعد پھر آپ کو لوگ غوث کہنے لگے بہت بہت بڑا مدد کرنے والا سب کی یہ مدد فرمایا کرتے تھے کوئی غریب جائے تو مدد فرما رہے ہیں کوئی امیر جائے تو اس کی مدد ہو رہی ہے کوئی دکھیا جائے تو اس کی مدد ہو رہی ہے عمر کا حصہ آپ کا گزرتا چلا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے چار چار بیویاں کے بعد دیگریں دی اور وہ چاروں بیویاں ہماری خود کفیل تھی مجھے کبھی بھی ان کی کفالت کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوا بڑے پیر دستگیر کا مال بڑھ رہا ہے بہت بڑے آپ مالدار ہو گئے عمر شریف کا تقاضا بھی بڑھ رہا ہے اب لوگ آپ کو بڑے پیر بھی کہنے لگے غوث پاک بھی کہنے لگے عوام و خوش میں خواص میں غوث پاک کے نام سے مشہور ہو گئے ایک طبقہ شیخ جیلانی کہنے لگا چنانچہ آج بھی بغداد کی سرزمین زمین پر آپ جائیے اور کسی بھی ٹیکسی والے سے کہیے مجھے شیخ جیلانی کی درگاہ پر لے جاؤ تو فوراً لے کر کے تیار ہو جاتا ہے چلنے کے لیے آپ پوچھو عبد القادر کا مزار کون ہے شیخ جیلانی کہاں شیخ جیلانی آپ کو آج بھی کہا جا رہا ہے سرکار غوث آدم کو غوث کے نام سے پکارا جانے لگا شیخ جیلانی کے نام سے پکارا جانے لگا بڑے پیر کے نام سے پکارا جانے لگا لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کو لے کر کے آیا کرتے ہیں ایک روز بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم آواز کیوں نہیں کہتے ہو تقریر کیوں نہیں کرتے عرض کرتے ہیں اے نانا جان اور بخشات کی سرزمین پر بڑے بڑے فتی ہو پلیغ ہیں بڑے بڑے خطبہ ہیں ان کے سامنے تقریر کیسے کروں آپ فرماتے ہیں بیٹا اپنے منہ کو کھولو میں نے منہ کو کھولا تو سرکار نے اپنا لواب شریف یعنی مبارک تھوک میرے منہ میں ڈال دیا اور سات مرتبہ ڈالا اس کے بعد فرمایا بیٹا عبد القادر کہنا تب تک حضرت علی تشریف لائے فرماتے بیٹا عبد القادر تم واس کیوں نہیں کہتے حضور میں واس کیسے کہوں اس طرح کا معاملہ ہے تب تک آپ نے فرمایا منہ کھولو جب میں نے منہ کھولا تو چھ مرتبہ آپ نے اپنا لواب شریف ڈالا میں نے عرض کیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سات مرتبہ میرے منہ میں اپنا لواب شریف ڈالا ہے اور آپ چھ مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر سرکار کی برابری نہ ہونے پائے تد آداد عدد میں ذرا حضرت علی کا مزاج دیکھو وہ عدد میں برابری نہیں ہونا گوارا کر رہے ہیں اور یہ جسم و جسمانیت میں برابری پیش کر رہے ہیں ذرا سرکار علی کو دیکھو انہوں نے رسول کو زیادہ سمجھا تھا کہ یہ بمبئی کی سرزمین پر رہنے والے اور اس طرح سے اعتراض کرنے والے زیادہ رسول اللہ کو سمجھ رہے ہیں تعداد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے عدد میں حضرت علی نے برابری نہیں کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور کائنات کے فرمان تھے اب سرکار غوث اعظم واس کہنا شروع کرتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے جب رسول اللہ نے اپنا لعاب شریف ڈال دیا تھا تو علی کے لعاب کی ضرورت کیوں تھی سنو اللہ کے رسول ہی نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینت العلم والی ان بادہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہیں تو شہر سے علم حاصل ہو رہا ہے دروازہ علی ہے دروازہ اور شہر دونوں کا اس کو مل رہا ہے وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا ہیں سرکار غوث اعظم اب فرماتے ہیں جب میں نے اپنے مدرسہ میں واس کہنا شروع کیا تو لوگوں کی بڑی بھیڑ ہوئی ہفتہ میں آپ دو مرتبہ واس کہتے تھے جب زیادہ واس کا معاملہ بڑھا تو چار چار مرتبہ کہنے لگے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے دوسرا واز کہنا شروع کیا تو میرا مدرسہ بھر گیا مدرسے سے باہر لوگ بیٹھ گئے پھر میں نے عید گاہ میں اپنا واز رکھا جب اس میں لوگ بھر گئے جگہ نہیں رہی تو میں سب سے بڑے میدان میں اپنے واز کو رکھا ستر ستر ہزار لوگ غوث اعظم کی تقریر میں شامل ہوتے تھے جس میں تین چار سو اولیاء کرام ہوتے تھے اور قلم دعوات لکھ کر کے بیٹھتے تھے لے کر کے تقریر لکھنے کے لیے اور جب مجلس ختم ہوتی تھی تو ڈھائی تین سو مردے نکالے جاتے تھے وہ کیفیت ہوتی تھی روس اعظم کا وہ آواز کا اثر ہوتا تھا یہ بڑے پیر دستگیر ہیں جن کی تقریر کا یہ عالم ہے جن کے خطابت کا یہ عالم ہے جن کے واضح کا یہ عالم ہے اللہ اللہ یہی سرکار بڑے پیر دستگیر ایک مرتبہ میراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے ایک یہودی گزر رہا تھا آقا نے جیسے بیان فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے آقا گئے اور جنت و دوزک کا سیر کیا عرش اعظم پر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گئے وہاں سے واپس آئے جب آئے تو جس دروازے سے نکلے تھے زنجیر ہلتی رہی بستر گرم رہا یہ سب سارا واقعہ بیان ہی کر رہے تھے یہودی نے دیکھا مسلمانوں کی مجلس لگی ہوئی ہے ان کے بڑے پیر تقریر کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر تک سننے لگا جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو کہا یہ تو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم یہاں سے دریائے دجلا تک جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اور ساتوں آسمانوں کو کوئی آدمی پار کر جائے ارش پر پہنچ جائے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے وہاں سے چلا آئے جنت و دوزخ دیکھ لے ساری کائنات دیکھ لے اور اتنا ہی وقت لگے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھاگ پڑا وہاں سے کہا چلو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اب وہاں سے آیا آ رہا تھا راستے میں مچھلی مل گئی خرید لیا اپنی بیگم کو دیا بیگم یہ مچھلی مل گئی ہے لایا ہوں تیار کرو کہا ٹھیک ہے رکھ دو ابھی میں سوت بٹور رہی ہوں اس کو بٹور لی اس کے بعد مچھلی کا سالن تیار کر دوں گی کہاں جا رہے ہو میں دریائے دجلا میں غسل کر کے آ رہا ہوں یہ بھاگا دریائے دجلا میں گیا اور کپڑے اتار کر کے جیسے دریا میں ڈوبکی لگایا اب جب باہر نکلتا ہے تو نہ وہ شہر ہے نہ وہ لہر ہے نہ وہ یہ خود ہے ایک بہت حسین و جمیل لڑکی بن کر کے تیار ہے حیران ہو گیا میرا کپڑا نہیں ہے میرا شہر نہیں ہے وہ میں نہیں ہوں تب تک ایک بار شاہزادہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے آ گیا اپنے گھوڑے کو جیسے پانی پلانے کے لیے وہاں کھڑا کیا اور اترا تو دیکھ رہا ہے کہ دریا میں تھوڑی دور پر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے اس شہزادے نے کہا باہر آ جاؤ کہا تم پہلے کپڑے پھینکو میں اپنے سطر کو چھپاؤں چنانچہ چادر اس نے ڈال دیا اپنے سطر کو چھپا لیا باہر نکلی اس نے کہا پہلے سنو تو میں کون ہوں کہا سننے اننے کی کوئی بات نہیں ہے میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ بادشاہ زادہ نے سوار کر لیا اس کو سناٹا چھایا ہوا ہے عجیب کیفیت ہوئی ہے ایک دم بالکل دیوانی کی طرح چلی جا رہی ہے شہزادہ محل میں لے گیا اس کو رانی بنا کر کے رکھا اس سے کئی بچے پیدا ہوئے اس کے بعد ایک روز یہ خود دوسری دریا پر نہانے کے لیے آئی اور جیسے اپنے کپڑے کو رکھ کر کے دریا میں ڈبکی لگایا داخل ہو کر کے پھر نکلی تو دیکھا اب میں وہی ہوں وہی دریا ہے وہی لہر ہے وہی بہر ہے وہی میرے کپڑے رکھے ہیں وہی سارا معاملہ ہے نکل کر کے اپنے کپڑے کو لیا اور جب آ کر کے پہنچا تو مچھلی تڑپ رہی ہے بیوی سوت کاٹ رہی ہے کہا بیگم ابھی تم نے مچھلی کو نہیں تیار کیا کہا تم نے تو کہا تھا میں دریائے دجلا میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے اور اتنی جلدی چلے آئے ہو کہا ارے بیگم میں بیگم بن چکا ہوں سوت کاٹ چکا ہوں بچے گن چکا ہوں کہا یہ کیا بک رہے ہو کہا بکنے کی بات نہیں ہے اٹھو چلو مسلمانوں کے بڑے پیر کی بارگاہ میں چلو اب جب بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا ابھی سرکار غوث اعظم وہی بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرا آج کا واقعہ سمجھنے سے پہلے یہودی کو سمجھ لو اس نے کہا حضور میں سمجھ چکا اسلام پیش کرو مجھے اسلام میں داخل کرو اسلام کا کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل فرما لیا وہ غوث اعظم پیرے پیرا ہیں وہ غوث اعظم میرے میرا ہیں وہ غوث اعظم صاحب ضلع ہیں غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے غوث اعظم کو جہاں دیکھو بے مثال ہیں شراب کی دنیا میں دیکھو بے مثال ہیں بچپن میں دیکھو بے مثال ہیں خانقاہ کی زندگی دیکھو بے مثال ہیں خطابت کی کرسی پر دیکھو بے مثال ہیں دارو لستہ میں دیکھو بے مثال ہیں رہن سہن میں دیکھو بے مثال ہیں بال بچوں میں دیکھو بے مثال ہیں خدا کی قسم غوث اعظم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ سارے مومنین خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں جتنے حجاج جاتے ہیں سب خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں اولیاء کرام خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں اب دال خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں خانے کعبہ سے پوچھا جائے یہ کعبہ تو بتا دے تو کس کے دروازے کا طواف کر رہا ہے تو کس کا طواف کر رہا ہے جب خانے کعبہ سے پوچھو گے تو اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا در والا تیرا وہ سرکار گاؤں سے زندگی ہے ہے جس کا تباہ جس کے دروازے کا خانے کعبہ کر رہا ہو اسی لیے تو حضرت عظیم الفرکت فرماتے ہیں ارے تم متقیوں کو دیکھنا چاہتے ہو متقیوں کے امام تو غوث اعظم ہیں غوث اعظم امام تو کا اور شان قدرت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام سرکار گو سے آزم کو رب کی بارگاہ سے کتنا بڑا انعام ملا سنو غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب کا ارشاد میرے لیے ہوا عبد القادر تم کیا چاہتے ہو میں نے عرض کیا مولا عبد القادر کی جو نیت ہے تیرے علم میں ہے پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو میں نے عرض کیا مولا جو عبد القادر کی نیت ہے تیرے علم میں ہے ہے اے عبد القادر جا جو تجھ سے محبت کرے گا اس اس پر وقت تک موت نہیں کی جائے گی جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے غوث کا چاہنے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا اعظم کا ماننے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا خدا کی قسم جب غوث اعظم کی محبت و نام میں یہ اثر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق پا جاتا ہے تو نام محمد میں کتنا اثر ہوگا نام نام ابو بکر میں کتنا اثر ہوگا نام عمر میں کتنا اثر ہوگا نام عثمان میں کتنا اثر ہوگا نام علی میں کتنا اثر ہوگا نام حسن حسین میں کتنا اثر ہوگا جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا اسی لیے اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اس شیر کو یاد کر لو اور دعا مانگا کرو تو غریبی نہیں رہے گی یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا اس کو پڑھا کرو بیمار ہو تو سیفا پا جاؤ گے یا اولاد ہو تو رب کی عطا سے اولادیں مل جائیں گی یا روزگار ہو تو روزی میں برکت ہو جائے گی غوث اعظم کو پکار کر کے تو دیکھو اس لیے ذہن و فکر دے دیا جا رہا ہے امریکہ نہیں سو امریکہ پیدا ہو جائیں بغداد کو تباہ کرنے کے لیے بغداد تباہ نہیں ہوگا غوث اعظم زمین کے اوپر ہیں تب بھی بغداد والے اور غوث کے چاہنے والوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور زمین کے اندر ہیں جب بھی حفاظت ہو رہی ہے اس لیے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے میں وہاں پر ہوں وہاں پر میرا چاہنے والا ہو اور جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے میں وہاں پر ہوں اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ دیتا ہوں اور غوث اعظم فرماتے ہیں انل جیلی و اسمی محی الدین وہ عالانی اللہ راسی جبالی میں جیلان کا رہنے والا ہوں میرا نام محی الدین ہے اور میری بلندیوں کا جھنڈا پہاڑوں پر گڑا ہوا ہے سے ہاں، آدم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر تو بلاد اللہ اللہ اللہ جمان کے سالی میں تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھ کر کے دیکھا کرے آپ ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی وہ تحتا حکمی تمام ملک اللہ کے میرے قبضہ اختیار میں ہے میری حکومت بر پر ہے میری حکومت بہر پر ہے میری حکومت سورج پر ہے میری حکومت چاند پر ہے میری حکومت مہینہ پر ہے میری حکومت وقت پر ہے جب تک سورج مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک چاند مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک مہینہ مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک لاگو نہیں ہوتا ہے جب تک وقت مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک اس سے وقت کی رفتار نہیں بچتی ہے وہ غوث آدم کا مقام و مرتبہ ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت اہل فکر کے لے گئے اے لوگوں تم اپنے آپ کو نسبت غوث کی طرف کر لو غوث کی طرف نسبت کر لینے سے نارائن کی بھلائیاں تمہیں مل جائیں گی یا الہی قادری قادری کر رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے فیضان غوث سے محفل نور پائند آباد ان شاء اللہ تعالی کل اسی مجلس میں بیان ہوگا نبی کون مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ جس سے ایمان تازہ ہو جائے اب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں حضرت اللہ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائز کی ہمارا پتا ہے رضا انٹرپرائز دکان نمبر تین چھوٹا سوناپور نزد اکبر Pir Bhai college Maulana Shaukat Ali road Mumbai number آٹھ telephone number two three zero nine one six two nine